ابو العجفہ السلمی کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا خبردار عورتوں کے سلسلے میں بھاری بھاری مہر مت باندھا کرو اگر یہ چیز دنیا میں عزت اور اللہ کے ہاں تقوی کا ثبوت ہوتی تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی اور اپنی صاحبزادیوں میں سے کسی کو بارہ اوقیہ سے زیادہ مہر نہیں دیا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھ